حضرت ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے لوگوں نے سانڈے پکڑے اور انہیں بھون کر کھانے لگے مجھے بھی ایک سانڈا ملا میں نے اسے بھونا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی اور اس کے ذریعے سے اس سانڈے کی انگلیاں گننے لگے پھر فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ مسخ ہو کر زمین میں رینگنے والے جانوروں کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا مجھے معلوم نہیں شاید یہ وہی قوم ہو میں نے کہا لوگ تو انہیں بھون کر کھا بھی گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا نہ منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو اڑتیس